السلام علیکم خواتین و حضرات information systems series C S five zero seven کا لیکچر نمبر تھرٹی نائن مجاہد عشائی کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس کو تفصیل سے بتانے کے بعد ہم ڈفرنس بٹوین ڈیزاسٹر ریکوری اور بزنس کنٹینیوٹی پلان اس پہ بات کر رہے تھے لیکن چونکہ گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ کے حوالے سے تو آج کے لیکچر میں ہم اس گفتگو کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ایک دوسرے موضوع کے اوپر جو ویب سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ کے چند فیزز ہیں وہ فیزز کیا ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو اب بتائیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے first phase in the life cycle of a business continuity plan is ظاہر ہے کہ making of the business continuity and disaster recovery plan کہ جی ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ موجود تو ہوگا کہ جی کس طریقے سے ہم اپنے کاروبار کو جاری رکھیں گے ہم کس طریقے سے کسی ڈیزاسٹر سے ریکور کر سکیں اس کے بعد بزنس امپیکٹ انالسس کس حوالے سے بزنس کنٹینیوٹی پلان کے حوالے سے وہ جو تھریٹس اور وہ جو رسکس ہے ان کا امپیکٹ کاروبار پہ کیا ہوگا اس حوالے سے اس پہ گفتگو ہم ابھی کچھ دیر میں کریں گے تیسرا فیز جو ہے وہ classification of operations and criticality analysis کہ کون کون سے ایسے آپریشنز ہیں ہمارے کاروبار کے کہ جو ہمارے لیے کرٹیکل ہیں اور کرٹیکل ہونے کے وجہ سے ان آپریشنز کے حوالے سے ہماری جو پلاننگ ہے کیا وہ اس قدر ہے کہ جی ہم ان کو جتنا ممکن ہو سکے گا without interruption with the least amount of interruption ہم ان کو کنٹینیو کر سکیں گے تو ان آپریشنس کو کریٹیکلٹی کے حوالے سے کریٹیکلٹی کے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے اس کو اینالائز کر کے جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے یہ بھی بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ کا ایک پارٹ ہے پھر development of the procedures both disaster recovery and business continuity in the event with such a possibility is turn in reality ان تمام چیزوں کو بزنس امپیکٹ انالیس کو کلاسفیکیشن وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے یہ دیکھنا کہ جی بزنس کانٹینیوٹی پلان اور ڈیزاسٹر ریکوری پروسیجر جو ہیں وہ ہمارے وہ لیول اٹین کر رہے ہیں اچیو کر رہے ہیں کہ جو ان کو کرنا چاہیے اور جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ جی ہمارے operations despite this disaster despite this threat becoming a reality یہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور پھر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ ٹریننگ اور اویئرنیس پروگرام جن لوگوں کو اس تمام چیز کے بارے میں اطلاع انفارمیشن اور اس کی امپورٹنس اس کو بھی ان کو بتانا ان کو ایجوکیٹ کرنا اور testing and implementation of the plan یعنی وہ جو پلانز ہم نے بنائے ہیں ان پلان کو ٹیسٹ کرنا کہ جی اگر اس قسم کی سمولیٹڈ انوائرمنٹ میں ایک فرضی انوائرمنٹ کے جی اگر یہ چیز ہو جاتی تو پھر ہم کس طریقے سے موو کریں گے کیا ہم پلان کے حساب سے موو کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو پلان میں کیا چینجز آنی چاہیے اور جب پلان امپلیمنٹ ہو تو اس کو یہ دیکھنا کہ وہ ہر طریقے سے امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے وہ صحیح ہوئی and finally to monitor on a continuing the implementation of the plan کہ جی یہ نہیں کہ بس جی ایک دفعہ کر دیا تو بس ہو رہا ہوگا جی ٹھیک ہے نہیں you have to go back revisit every few months weeks whatever depending upon the complexity of your business continuity plan process business processes your I S structure etcetera you have to keep on monitoring the effectiveness the implementation part of the plan so یہ تمام فیزز جو ہیں یہ اس کے بزنس کانٹینیوٹی پلان کے ہیں تو آئیے اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہم اس بارے میں کیا جان سکتے ہیں بیسکلی چیز یہ ہے کہ جی business continuity and disaster recovery policy جو ہے وہ حالات سے ریلیٹ اس کو کرنا چاہیے جیسی بھی کنڈیشن کریٹ ہو رہی ہے اس کے لیے اس میں تدبیر موجود یعنی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اس میں اگر چینج کی ضرورت ہے تو وہ اس میں طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ایک چینجڈ سچویشن کے اندر چینجڈ کوئی ذرا سی چیز میں آپ نے کس طریقے سے پالیسی کو یا پلان کو جو ہے اس حساب سے کرنا ہے کہ وہ ان کنڈیشنز کا ان نئی ایک سچویشن کا مقابلہ کر سکے and it must include preventive detective and corrective controls تو یہ بزنس کانٹینیوٹی اور ڈیزاسٹر ریکوری دونوں کے حوالے سے پالیسیز کے حوالے سے کہ وہ پریونٹیو بھی ہونی چاہیے ان سینس کہ جی اگر کوئی چیز ہونے کے امکانات کو روکنے کے حوالے سے اس میں تدابیر ہونی چاہیے اس میں اگر وہ تھریٹس ریئلائز ہو گئے اگر وہ ریالٹی بن گئے تو ان کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا کہ جی یہ کیسے ہوئے کس طرح ہوئے کیوں ہوئے یہ بھی اس میں جواب ہونا چاہیے اور پھر کہ جی کیا ایکشنز لینے ہیں ٹو کریکٹ دا سچویشن تمام چیز جو ہے یہ پالیسی کے اندر آ جائے گی business continuity plan is the most critical corrective control business continuity plan جو ہے وہ سب سے کریٹیکل ہو جاتی ہے ان اقدامات کے حوالے سے جس سے کہ حالات کو واپس اوریجنل لیول پہ لے کے آنا ہے حالات کو نارملائز کرنا course business continuity plan as a corrective control is dependent on other controls being effective and in particular we talk of of management and media backup corrective controls کی افیکٹونیس جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جی کچھ اور کنٹرولز جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ان کنٹرولز میں سب سے امپورٹنٹ جو دو ہیں وہ ایک انسیڈنٹ مینجمنٹ ہے اور دوسرا بیک اپ ہے ان دونوں کے حوالے سے اب تھوڑی سی گفتگو ہم کرتے ہیں انسیڈنٹ مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے incident is defined as any unexpected event even if it cause no significant damage یعنی ایک ایسا واقعہ جس کو ہم ہمارے خیال سے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہوا ایون ایف اس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا میجر نقصان نہیں ہوا لیکن ہوا ہم نے تو یہ تدبیر کی تھی کہ جی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوا اب اگر ہوا تو اس کو مینج کیسے کیا جائے اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہر اس قسم کا واقعہ جو ہے اس کو جو ہے وہ فرسی کرنا ذرا مشکل کام ہے اس وجہ سے یہ اگر کہا جائے کہ the management must be dynamic proactive and they policies be be well Depending upon the the of of level of consequential damage to the business all types of incidents should be categorized. جس جس قسم کے جو جو واقع ہیں regardless آف دیئر significance, ان کو ہمیں ڈاکیومنٹ کرنا ہے ان کو کلاسیفائی کرنا ہے کہ جی کیا کیا ہو سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ پارٹ آف انسیڈنٹ مینجمنٹ تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے پاس ایک اپ ڈیٹڈ تصویر جو ہے وہ آ جائے اس حوالے سے incidents may vary from causing no damage to serious impacts on the continued operation functioning of the business hence they should be documented classified and followed up on until corrected اور ریزالو یہ نہیں کہ اچھا جی اس کا کوئی امپیکٹ تو ہے نہیں اس لیے یہ اس کو چھوڑ دیتے نہیں you must follow that up and you must find out کہ یہ واقعہ ہوا کیوں اور کس وجہ سے ہوا اور اس کی تدبیر آپ کو ڈھونڈنا ہے یہ ایک کانٹینیوس پروسیس ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس قسم کے واقعات جو ہے یہ ہوتے رہتے ہیں اور ان کی حوالے سے ہمیں جو تدابیر ہے وہ ڈھونڈنی پڑتی میڈیا بیک اپ کے حوالے سے جو بات ہے جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی بار بار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جی بیک اپ لینا چاہیے ریگولر بیسس پہ لینا چاہیے اگر آپ کے پاس بیک اپس موجود نہیں ہیں up to date backups موجود نہیں ہیں تو اب آپ سوچیے کہ اگر ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے اگر وہ ساری انفارمیشن جو آپ کے پاس موجود تھی وہ سب ضائع ہو جاتی ہے وہ ایک دن کی نہیں وہ ایک مہینے کی ایک سال کی انفارمیشن کئی سالوں کی انفارمیشن اس سارے کو واپس لے کر کے آنا اگر بیک اپ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا اور کتنا وقت لگے گا اور کتنی کاسٹ اس کی آئے گی صرف اس کوتا کی وجہ سے کہ ہم اپنا فرض جو ہے ریگولر بیک اپ کا وہ ہم نبھا نہیں رہے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا اسی لیے میں نے گزشتہ لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ریسپانسبلٹیز جو ہیں یہ جو یوزرز ہیں آف دی انفارمیشن سسٹم کسی قسم کا بھی یوزر ہے ان کو یہ رسپانسبلٹیز اپنی سمجھ لینی چاہیے اور یہ پارٹ آف اور لائبل ٹو ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ رسپانسبلٹی اپنی پوری نہیں کرتے this is very critical to the B C P to the successful implementation and usage of P C P اس کے بعد بزنس امپیکٹ انالیس پہ آتے ہیں business impact analysis in this phase we identify the potent of uncontrolled specific events allowable بز and acceptable level of not just is ہونے کی وجہ سے ڈر ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آگ چاہیے اور اسی حوالے سے اس میں اگر کوئی فیصلہ سپیڈ ڈر ہوتی ہے تو وہ لڑ کے تب چنے سے ڈر گئی تو give this will be and the operation this is to to by نیش support the business and business کو مزہ وہ ہے ضروری اور بزنس اور بزنس سے ایسوسیشن میں پروسیس ہے کیا ہر کا کی بہتی اپروچز ہیں کوشچنر آپ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مختلف کوشچنز بنا سکتے ہیں کہ جی کیا ہوگا کیسے ہوگا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے انٹرویو کر سکتے ہیں ان کا انٹرویو ہو سکتا ہے کہ جی کیا کیا پرابلمز آتی ہیں غلطیاں کس قسم کی ہوتی ہیں کس قسم کے وجہ سے ڈیٹا میں کرپشن ہوتی ہے یا سسٹم ہالٹ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم پیش آتی ہے یہ چیزیں اس طریقے سے اکٹھی کی جاتی ہیں ڈسکشن کی جاتی ہے جو آئی ٹی اسٹاف ہے اس کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں جب آپ کر لیتے ہیں کریٹیکلٹی اسٹیبلش کر لیتے ہیں یہ ڈیٹا گیدر کر لیتے ہیں اس سب کو پھر آپس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں آگے چلنے کے لیے ہم نیکسٹ فیز پہ آتے ہیں جو کہ classification of operation and criticality ہے جب ہم نے رسکس اور تھریٹس کو اینالائز کر لیا جو کہ اس فیز میں بھی کیا جائے گا گزشتہ فیز میں بھی کیا گیا بار بار کیا جاتا ہے اس کریٹیکلٹی انالیسس کے حوالے سے جس کو ہم نے بار بار ڈٹرمن کیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا کہ جی وہ رسکس وہ تھریٹس جو ہیں ان کا ہمارے سسٹم کے اوپر ہمارے بزنس پروسیسز کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا یہ بھی ہم نے اب کرنا ہے تاکہ وہ ڈٹرمن لیولز آف امپیکٹ جو ہے اور کوانٹم آف امپیکٹ جو ہے اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر رسک یہ ہے کہ جی اگلے پانچ سال کے اندر سیریس کوئی ڈسرپشن ہوگی یا ہوتی رہے گی ہو سکتی ہے چانسز آف اکرنس کیا ہے کہ جی دس فیصد امکان ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈسرپشن ہو اب اسسڈ امپیکٹ کیسے ہوگا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ڈسرپشن کی وجہ سے ہمارا ٹوٹل ممکنہ لاس جو ہے وہ ایک کروڑ روپے کا ہو سکتا ہے تو پھر سالانہ اگلے پانچ سال کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو سالانہ کی حوالہ چانس آف اکرنس کیا ہے وہ ٹین پرسینٹ یا پوائنٹ ون ہو گیا اس کو اگر ہم ایک کروڑ سے ٹین ملین سے ضرب جب دیتے ہیں تو ہمارے پاس فگر آتی ہے دس ہزار روپے کی کہ جی دس ہزار روپے کا پاسبل امپیکٹ ہے اگلے پانچ سال کے اندر کہ آپ کے اوپر یہ نقصان ہو سکا کیوں کہ اوور آل نقصان کی ویلیو آپ نے نکالی لیکن اس نقصان کے ہونے کا امکان کیا ہے وہ دس فیصد آپ نے کہا اس حوالے سے پاسبلٹی نقصان کی ہے کیا وہ ہے جی دس ہزار روپیہ تو اس طریقے سے آپ نے impact of in any one year یہ آپ نے اب اس حوالے سے آپ رسک کو رینک کرتے ہیں یعنی چانسز آف اکرنس ایکسپیکٹڈ یا اسسڈ امپیکٹ آف ڈسرپشن کے حوالے سے ان دونوں کو پیریڈ کس پیریڈ میں کتنے عرصے کے اندر تو تینوں چیزیں کریٹیکل ہو گئی اس حوالے سے آپ نے پھر اب جب اپنا امپیکٹ کیلکولیٹ کر لیا تو رسکس جو ہیں جو تھریٹس ہیں ان کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ان کو رینک کرنا ہے تاکہ سوٹیبل ریکوری اسٹریٹجیز اس کے حساب سے بنائی جا سکے یعنی اس امپیکٹ سے بچنے کے حوالے سے جو بھی امپیکٹ ہے اس کا اس کے حوالے سے سوٹیبل اسٹریٹجی بنائی جائے اب یہ کہہ دینا کہ جی اگر تو امپیکٹ ہوگا تو تب چیز یہ ہے کہ یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی چاہے فائنینشیل امپیکٹ ہے یا نہیں ہے اگر کوئی تھریٹ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ کوئی ہے موجود اس سے تدارک ضروری ہے پاسبلٹیز کو چھوڑ دیں ہونے کے امکانات کو چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کہ ہو جائے چاہے پوائنٹ ون پرسینٹ ہی point zero zero one percent امکان ہے لیکن بہرحال امکان تو موجود ہے ہم اس دن کا انتظار نہیں کر سکتے ریکوری اسٹریٹجیز ریکوری اسٹریٹجیز مختلف قسم کی ہیں ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ جی جو پالیسیز ہم بنا رہے ہیں وہ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کاسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہونی چاہیے وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنے کا نقصان کی پاسبلٹی نہیں ہے اس سے زیادہ ہم اس پہ خرچ کر دیں لیکن بہرحال یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پرٹیکولر تھریٹ یا اس ممکنہ نقصان کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ جی اس کا امپیکٹ فائنینشیل امپیکٹ ہم پہ ہے اس کے حوالے سے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جی یہ جو پالیسی ہے یا جو پروسیجر ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اس کی کاسٹ جو ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے یعنی نکلنا تو ہے بہرحال اس سچویشن سے پیسہ تو خرچ کرنا پڑے گا لہذا وہ پیسہ کتنا ہے اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ کتنی ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں کسی تھرڈ پارٹی کو کوئی نقصان نہیں میرے کسٹمر کو نقصان نہیں میری برانڈ ریپوٹیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا میری کارپوریٹ امیج کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں ٹھیک ہے کچھ ڈیٹا یا کچھ کاغذ تھے وہ ڈسٹروئے ہو گئے نان کرٹیکل انفارمیشن ختم ہو گئی fine I do not have to carry out a major exercise in that event and I can even say کہ جی ہاں ٹھیک ہے let's identify what the cause and then try and ensure that of thing does not happening strategy change to the recovery انف time taken by the strategy should also be acceptable یعنی کتنا وقت لگے گا ریکور کرنے کے لیے وہ ٹائم جو ہے کیا مجھے ایکسپٹیبل ہے جی وہ چار مہینے لگیں گے بھائی چار مہینے میں انتظار نہیں کر سکتا I want it done in four days can it be done in seven یہ بھی اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز آ جاتی cost and recovery of cost time recovery time جو ہے are also reasonable compared to the impact and likelihood of occurrence as determined in the business impact analysis جب ہم نے بزنس امپیکٹ انالیس کیا تھا اس وقت ہم نے کہا کہ یہ ممکنات ہیں یہ جو ریکوری ہونی ہے کتنے وقت میں ہونی ہے اس پہ خرچہ کتنا آنا ہے کیا یہ اس امپیکٹ انالیس کے ساتھ جب ہم کمپیئر کریں گے تو کیا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا سو so, یہ چیزیں ریکوری اسٹریٹجیز کے حوالے سے یا ان کو بنانے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتا اب ڈیزاسٹر ریکوری کا جہاں تک تعلق ہے it must meet to requirements which are the minimum application and application data requirement یعنی وہ کم سے کم ایپلیکیشن پروسیسز کیا ہیں جو میرے پاس ہونے چاہیے اور اس حوالے سے میرے پاس وہ کیا انفارمیشن ڈیٹا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ جو ان ایپلیکیشنز کے حوالے سے جو کم سے کم میرے پاس ہونی چاہیے ان کے حوالے سے میرے کاروبار کو آگے چلاتے رہیں یا جس کی وجہ سے کاروبار چلتا رہے اور دوسری چیز the time frame in the application and application data requirement must be made available اور ظاہر ہے کہ پھر اس منیمم کو اویلیبل کرنا اور پوری چیز کو پھر واپس لے کر کے آنا ریسٹور کرنا ٹو دی اوریجنل لیول اس کے لیے ٹائم فریمز کیا ہے اب اس حوالے سے and depending upon the business processes that one has there can be various strategies developed in strategies میں کولڈ سائٹس کا کریٹ کرنا ہاٹ سائٹس کا کریٹ کرنا وارم سائٹس کا کریٹ کرنا ریسیپریکل ارینجمنٹس یا اگریمنٹس کرنا اور تھرڈ پارٹی ارینجمنٹس کرنا یہ تمام چیزیں شامل ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے کیا مراد سب سے پہلے cold site of an organisation can tolerate some downtime cold site backup might be appropriate اگر کاروبار یہ چیز ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ جی اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے اس پرابلم کی وجہ سے اس تھریٹ کی وجہ سے ہم کچھ وقت اپنا کاروبار اپنا بزنس یا جو انفارمیشن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یا جو لنکیج پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہم بند رکھ سکتے ہیں تو پھر کولڈ سائٹس بیک اپ جو ہے وہ ان پلے آتا ہے کولڈ سائٹ کیا ہے it has all facilities needed to install information system raised floors air conditioning power communication lines وہ تمام فیسلٹیز انفراسٹرکچرل فیسلٹیز اویلیبل ہے اس سائٹ کے اوپر کولڈ سائٹ پہ اکوپمنٹ موو کیا جا سکتا ہے اور انسٹال کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں پہ کوئی اسٹوریج نہیں کیا گیا ہوتا کسی بھی کمپوننٹ کا کہ جی ان ویو آف کہ جی شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے سو so, جو پورا انفراسٹرکچرل فیسلٹی ہے انکلوڈنگ ہارڈ ویئر وغیرہ وہ آپ کے پاس جو ہے ہارڈ ویئر کو ریسیو کرنے کے لیے جو فیسلٹی ہے جگہ چاہیے وہ تمام چیز موجود ہے مشین آپ کو چاہیے وہاں پہ مشین وہاں پہ نہیں ہے مشینیں آپ کو لے کے جانی پڑیں گی سسٹم ایپلیکیشن سسٹم آپ کو لے کے جانا پڑے گا انسٹال کرنا پڑے گا اور اس تمام کے لیے کتنا وقت لگے گا یہ ڈاؤن ٹائم ہے اور پھر سچویشن نارمل ہو جائے گی اب activation of a cold site make take اور can take several weeks depending on the size of information processing facility یہ سائٹ کتنی جلدی بیکاز صرف انفراسٹرکچر فیسلٹی سے تو نہیں آپ کسٹمر کے ساتھ بات کر سکتے یا انفارمیشن اویلیبل کر سکتے یا انفارمیشن پروڈیوس کر سکتے اکوپمنٹ کو انسٹال کرنا اس کو چیک کرنا اس کو ٹیسٹ کرنا وقت لگے گا سیورل ویکس میں be taken but it can be done اس کے برعکس ہمارے پاس ہے ایک سائٹ جس کو ہم ہاٹ سائٹ کہتے ہیں ہاٹ سائٹ کی موجودگی اسی وقت ہے یا ضرورت ہے اس کی کہ جب فاسٹ ریکوری جو ہے وہ کریٹیکل ہو یعنی ہم انتظار نہیں کر سکتے ہم سیورل ویکس نہیں بیٹھ سکتے کہ جی ہاں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں تو کم سے کم منیمم ٹائم کے اندر اپنی بزنسز کو چالو کرنے کی بات ہے لہذا اس سائٹ کے اوپر تمام ہارڈ ویئر اور آپریشنل فیسلٹیز ویسی ہی موجود ہوں گی کہ جیسے آپ کے پاس اور سافٹ ویئر ڈیٹا سپلائز یہ تمام چیز وہاں پہ موجود ہوگی اگر آپ ایک پیرل سائٹ اس طریقے سے رکھ رہے ہیں ایک تو آپ کا اپنا آفس اور ایک پیرل اسی قسم کا آپ نے آفس بنایا ہوا ہے تو اٹ از ایکسپینسو دو آفس کو آپ اس طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں depending again on the kind of business you are in and the crisis process you may be quite per cost of maintaining a hot site بائی یور سیلف یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ ہاٹ سائٹ اویلیبل دوسری آرگناشنس کو کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی کاسٹ شیئر کر سکتے اس کے بعد وارم سائٹس کی بات آتی warm site is partially configured usually with network connection but without the main computer یعنی وہاں پہ سب کچھ ہوگا یہ کچھ اس قسم کی بات ہے کہ سب لوگ باراتی بھی موجود ہیں بینڈ والے بھی موجود ہیں سب موجود ہیں صرف دلہا میاں نہیں یعنی جو مین کمپیوٹر ہے وہ موجود نہیں ہے باقی تمام چیزیں جو چاہیے in order to put the main computer back into business by hooking everything on to it وہ سب کچھ موجود ہے صرف مین کمپیوٹر نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اتنا پاورفل وہ پروسیسنگ یونٹ نہ ہو یا سرور نہ ہو کہ جتنے آپ کے دفتر میں تھے اس سے کم پاورفل ہے لیکن وہ وہاں پہ موجود ہے انٹینشن یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ رکاوٹ پڑ رہی ہے تو کم از کم وقت میں میں دوسری جگہ سے اس کو اپنے کاروبار کو چلانے میں کامیاب ہو جاؤں اس جگہ کو ایکٹیویٹ کر دوں ہاٹ سائٹ کے اندر وہ ایکٹیویٹڈ ہوگا وارم سائٹ کے اندر ایکٹیویشن کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا جیسے میں نے کہا مین کمپیوٹر موجود نہیں ہے اس کو لانا پڑے گا اس کو انسٹال کرنا پڑے گا اس میں سافٹ ویئر بھی انسٹال شاید کرنا پڑے گا جو وہاں ہے لیکن اس کو انسٹال کرنا پڑے گا اور اس کو چیک آؤٹ کرنا پڑے گا تو اس میں وقت لگے گا وارم سائٹ کی کانسیپٹ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے بیسک ایزامپشن یہ ہے کہ computer can usually be obtained quickly for emergency on installation and since the component is less costly وہ سرور کا جو مین سرور ہے جس میں ڈیٹا سٹوریج ہے سب کچھ ہے اس کا کیونکہ یہ اب ہم نے تھرڈ پارٹی کو اپنی وری جو ہے وہ دے اب ہم development of a business continuity plan اور ڈیزاسٹر ریکوری پروسیجر کے حوالے سے آگے گفتگو کرتے اور نیکسٹ جو فیز ہے اس کی بات کرتے کہ جی ہم نے یہ پلانز جو ہیں ان کو اب ڈیولپ کرنا پلانز یا فیز جو ہے یہ should address all issues involved in the interruption of a business processes including recovery from a disaster various factor should be considering number one press management to address all incidents affecting business processes and analysis یعنی اس پلان کا حصہ ہونا چاہیے کہ جی ہم ڈیزاسٹر سے پہلے ہم تیار تھے ان تمام انسیڈنٹس جن کا ذکر ہم پہلے کرے کہ جی انسیڈنٹ مینجمنٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ ان انسیڈنٹس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اس قسم کے انسیڈنٹس ہو سکتے اور ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تدبیر جو ہے وہ موجود ہے ان انسیڈنٹ سے نپٹنے کی ایویکویشن پروسیجرز ہیں یعنی اگر اس بلڈنگ کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی گر رہی ہے یا ارتھ کویک بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو اس ہاں سے ایویکویٹ کیا کیسے کرنا ہے ایویکویشن کرتے ہوئے کیا چیز ساتھ لے جانی ہے کیا نہیں لے کر کے جانی اور procedure for declaring a disaster کہ جی اگر نہیں ہم لے جا سکے تو پھر ہم کیسے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کریں گے کس کو بتائیں گے کس طریقے سے کہیں گے کہ جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ڈیزاسٹر جو ہے وہ رونما ہوا ہے یا ہم انتظار کریں گے کہ کوئی ہماری آ کے خبر لے لے یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے is key person to ensure that the information is to everybody top management the board of director کہ جی یہ ہو گیا ہے تدبیر action plan business continuity plan والے سے لیا جائے سرکمسٹانس کن وجوہات کی بنا پہ یہ ڈیزاسٹر ہوا اس کی اطلاع دینی ضروری ہے ہر قسم کی انٹرپشن ڈیزاسٹر نہیں ہوتی لیکن اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو اس کو اگر ہم صحیح وقت پہ اور پراپر طریقے سے اگر اس کو ہم روک لیں اس کو آئندہ ہونے سے روک لیں وہ ایک ڈیزاسٹر میں تبدیل ہونے کے جو امکانات ہیں اس میں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ایک وائرس اٹیک ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نہیں کی ہوئی تو پھر وہ تمام کی تمام آئی ٹی فیسلٹی جو ہے اس کو افیکٹ کر سکتا ہے اور آپ کے کاروبار رک سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن لائنز ڈسٹرب ہو سکتی ہیں آپ کا ڈیٹا ڈسٹرب مختلف چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جب ہم پلانس کو ڈیولپ کر رہے ہیں number one clear identification of the responsibilities کس کی کیا ریسپانسبلٹی ہے اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس میں یہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے جن لوگوں کی ریسپانسبلٹیز ہیں ہر فنکشن کے حوالے سے وہ ڈیفائن ہونی چاہیے آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے کون صاحب ہیں وہ کس کام کے لیے responsible clear identification of contract information یعنی اگر ہمارے کوئی کانٹیکٹ کسی کے ساتھ ہے ان کے حوالے سے کہ جی کون لوگ ہیں کہاں ہیں نمبرز ٹیلی فونز یہ وہ اس تمام انفارمیشن اس کی پلان کے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ وقت ضرورت ہمیں دوڑنا نہ پڑے اور اس ایک ڈاکیومنٹ کو دیکھ کے ہم یہ انفارمیشن نکال سکیں اور متعلقہ یا صحیح لوگوں تک پہنچ سکے clear identification of various resources required for recovery and continued operation of the organisation وہ تمام ریسورسز جو ہمیں چاہیے تاکہ ہم جلد سے جلد ریکور کریں اور آرگنائزیشن کے آپریشنز کو دوبارہ کانٹینیو کر سکیں لیسٹ پاسبل ٹائم کے اندر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے اور پھر کہ جی ایپلیکیشن کس طریقے سے ہوگا اس ساری چیز کا کس طریقے سے ہم جو ہے یہ پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے اف دا ڈیزاسٹر اکر اب ظاہر ہے کہ جب اب یہ ہم نے پالیسیز بنا لی ان کا تعین کر لیا بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہم نے اپنے امپلائیز کو اویئر کرنا ہے ان کو بتانا ہے ان کو ٹرین کرنا ہے اس حوالے سے لہذا ٹریننگ اور اویئرنیس پروگرامز جو ہیں they become extremely important mission has to be passed on to the employees procedure اب بات آتی ہے testing and implementation of the plan کی بی سی پی جو ہے وہ ہم نے ڈیوائز کی کہ اگر کوئی ایمرجنٹ سچویشن بن جائے اگر کوئی ممکنہ ڈیزاسٹر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو پالیسی ہم نے کاغذ پہ تحریر کی اس کو ہم ٹیسٹ بھی کریں کہ اچھا اگر فرضی طور پہ ایک سیمولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ایک فرضی ماحول کے اندر کہ جی وہ ڈیزاسٹر جیسے ہوا تو اس میں کیا لوگ اس بزنس کنٹینیوٹی پین کے حوالے سے کام کرتے ہیں یا افراتفری کا عالم ہو جاتا یا اس کو کوئی کھول کے نہیں دیکھتا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور اگر نہیں دیتا اور ٹیسٹ ریزلٹس نیگیٹو آتے ہیں ہمارے پاس تو پھر we have to go back to the drawing board اور پھر سے وہ پالیسی کو پریکٹیکل شیپ دینی سو so, یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رہنی چاہیے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو بھی پالیسی ہے کہ وہ پالیسی صحیح implement even while you may have a disaster happening or occurring or interruption taking place you have to make sure that what has been written down is being properly followed ورنہ وہ تمام چیزیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کسی if nobody understand them اور believes in them them or or works اکارڈنگ ٹو ٹو وہ صرف اسی وقت ہو ہو سکتا ہے if those employees are are are charge with this this function they they absolutely aware of what what suppose do and policy is all about اگر یہ نہیں ہے تو پھر افراتفری ہی ہوگی پلان کی امپلیمنٹیشن اگر ہوئی ہے تو اس کو مانیٹر کرنا بھی بے انتہا ضروری اور یہ چونکہ بزنس کانٹینیوٹی پلان یا تھریٹس کے حوالے سے جو پلانز ریوائز کیے جاتے ہیں ان کا اطلاق کانٹینیوس ہے بیک اپس اپس ہے کانٹینیوس سسٹم آف بیک ہے کیا یہ بیک اپس ریگولرلی ہو رہے ہیں ہم نے پالیسی بنائی کہ کمپیوٹر روم جہاں پہ کہ مین سروس پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا ہم نے بایو میٹرکس بھی استعمال کیا ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہم اس کے باوجود لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں ہم نے پالیسی بنائی کہ وہاں پہ اسموکنگ نہیں ہوگی لیکن اسموکنگ ہوتی ہے تو مانیٹر اس چیز کو کرنا کہ جو پالیسی بنی ہوئی ہے اس کا صحیح امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا یا اس کے لیے کیا مزید تدبیر کی جائے کہ اس کا صحیح امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو یہ ضروری ہو جائے اس طریقے سے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے business continuity planning disaster recovery کے بارے میں ہم نے گفتگو جو ہے وہ کافی کی اب ذرا آئیے ویب سیکیورٹی کی بات کریں کیونکہ ویب سیکیورٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ کا یوزج جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ویب سیکورٹی کی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئی نیچر آف دی انٹرنیٹ جو ہے جو انٹرنیٹ ہے it allows anybody and everybody to come on to it so اس کا نیچر ایسا ہے کہ جی اس پہ اگر اس کے ذریعے سے لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہے ساری دنیا کو تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتے دنیا میں کتنے کمپیوٹر ہیں جو انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہیں شاید کوئی ایگزیکٹ فگر کبھی نہیں ہو سکتی لیکن ایک اندازہ ہے کہ شاید تین سو ملین ہے یہ ایک بہت بڑی فگر بیسکلی انٹرنیٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر سکے لیکن آج اس انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ اس سے موو کر کے وہ کمرشل پرپسز کے لیے اس کا استعمال بن چکا ہے ای بزنس اور e commerce e learning distance learning یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج انٹرنیٹ کے تھرو کی جا رہی اسی حوالے سے مختلف پرابلمس سیکیورٹی پرابلمس آرگنائزیشنس کے لیے جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی انفارمیشن ایسٹس کو سیکیور کرنا ہے اور security therefore becomes a very important subject Hackers, virus writers, ہر قسم کے لوگ موجود ہیں جو انٹرنیٹ اور computers connected to the internet کو کے لیے تھریٹ ہے کیوں اس سب چیز کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ تمام باتیں ہم پہلے کسی لیکچر میں کر چکے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں چیز یہ ہے کہ وہ تھریٹس موجود ہیں وہ لوگ موجود ہیں جو کہ ہماری پریویسی ہمارے ڈیٹا ہماری انفارمیشن کو غلط استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایررز کریٹ کر سکتے ہیں ہمیں استعمال سے روک سکتے ہیں ویب کی پہلے بات یہ ایک انٹرنیٹ کا طریقہ ہے پروٹوکال جس کو کہتے ہیں which is designed for addressing and routing of data packets across a network یعنی ایک جال جو آپ کے مختلف قسم کے یوزرز ہیں ان تک پہنچانے کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے it may not guarantee or provide evidence on delivery of messages unless requested for verification of an address the sender may not know if the message has reached destination at the time thus required again unless you have made that possible the receiver does not know if the message has come from the address that has be written on that pack کہیں سے بھی کوئی بھی شخص وہ میسج بھیج سکتا ہے آپ کو لیکن ان تمام چیزوں کی کریکشن کسی حد تک کرنے کے لیے تدابیر موجود ہے جہاں تک ویب کا تعلق ہے web is open to to threats kind of threats یا اٹیکس پیسو اٹیکس اور ایکٹیو اٹیکس پیسو اٹیکس کیا ہوتی passive attacks can lead to actual enclose penetration network اس میں صرف کوئی تھرڈ آتھرائزڈ پارٹی آپ کے نیٹورک پہ جو انفارمیشن ہے یا اویلیبل جو ہے اس کو چیک آؤٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اور پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جی ایٹ اے لیٹر اسٹیج یہ پروبنگ جو کہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے کوئی دانستہ طور پہ بھی کر سکتا ہے یہ پروبنگ جو ہے یہ ڈیمیج کاز کرنے کے لیے کی جا رہی لیکن اس وقت تک کے جب تک یہ ڈیمیج کاز نہیں کرتی اور پروبنگ تک ہی کنفائن رہتی ہے تو یہ پیسف ہے جو انٹروڈر ہے اس کو کیا انفارمیشن مل رہی ہے اس طریقہ کار کو اختیار کر کے وہ یہ ڈھونڈنے کی شاید کوشش کر رہا ہے کہ کیا اس پرٹیکولر سسٹم کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کسی خاص اٹیک کے لیے یا سیٹ آف سسٹمس جو ہیں ان کو ہم اس پروبنگ کے تھرو ان تک پہنچ سکتے ہیں اور اگر پہنچ سکتے ہیں تو پھر ان کو ہم اٹیک بھی کر سکتے ہیں تو پروبنگ کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا مختلف اس کے آگے طریقے کار ہیں نیٹورک انالیسس ہے ایوز ڈراپنگ ٹریفک انالیسس کون سی سائٹ کو کون کتنا استعمال کر رہا ہے نیٹ ورک پہ کس چیز کا کیا استعمال ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں سو so, یہ پیسو اٹیک کے حوالے سے اب ایکٹیو اٹیک جب وہ نیٹ ورک کے بارے میں اتنی انفارمیشن گیدر ہو جاتی ہے کہ جی وہ ایکچولی ایک اٹیک کرتا ہے ٹارگیٹڈ سسٹم کے اوپر to either gain complete control over that system or enough control to cause certain threats then this turn into act نا active attacks will include obtaining unauthorised access to modify data or programs causing a denial of service escalating per other systems یعنی اس اٹیک کے اندر انترائز ایکسس ہے ڈیٹا تک پہنچنے کی کوشش اس کو خراب کرنے کی کوشش پروگرامز جن کی وجہ سے وہ پروسیسنگ ہو رہی ہے ڈیٹا کی ان میں خرابی پیدا کرنے کی اگر آپ کسٹمر سروس آن لائن آپ دے رہے ہیں اس میں خلل ڈالنے کی کوشش یا آپ کی انفارمیشن پروڈکٹ کی انفارمیشن کسٹمر تک پہنچانے کی کوشش اس میں خلل پیدا ہو سکتا ہے یا کسی کے رائٹس جو آپ نے سیکورٹی سسٹم کے اندر ڈیفائن کیے ہوئے ہیں فنکشنز کے حوالے سے ان کو بڑھا دا ہے تاکہ کوئی ایرر کریٹ کیا جا سکے اس طریقے سے یا کسی دوسرے سسٹمز کو جو آپ ہی کے آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان تک پہنچ جائے تاکہ ان میں بھی خرابی پیدا افیکٹ کیا ہے ساری چیز کا integrity availability and authenticity attributes of network security are affected تو تین چار چیزیں جو نیٹورک سیکورٹی سے ریلیٹ ہے کہ جی انٹیگریٹی اویلیبلٹی اور اوتھینٹیکیشن ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے ایکٹیو اٹیکس کی فارمز موجود ہیں جس میں میسک ریڈنگ ہے پگی بیکنگ ہے اسپوفنگ ہے back doors trap doors Trojan horse یہ تمام چیزیں ہیں masquerading involves carrying out unauthorised activity by impersonating a legitimate user of the system یعنی جو لیجیٹمیٹ یوزر ہے جو آتھرائز یوزر ہے آپ یہ ظاہر کر رہے ہو کہ آپ وہی ہو اور اس طریقے سے آپ سسٹم میں چلے جا رہے piggybacking involving intercepting communication between operating system and the user and modifying اور سب یعنی جو میسجز آپریٹنگ سسٹمس اور یوزر کے درمیان ایکسچینج ہو رہے ہیں ان کو اٹیک کرنا اور ان کو چینج کرنا اور غلط میسج یوزر تک پہنچانا یا سسٹم تک پہنچانا a penetrator fools into thinking they are interacting with the operating system یعنی وہ ایک جعلی ساری چیز بنا دیتا ہے اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اصل چیز سے بات کر رہے جب کہ آپ اس جعلی انوائرمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہو back doors trap doors it allows users to the facilities of the operating system without being subject to the normal control یعنی وہ کنٹرولز جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں بلڈ ان کیے ہوئے ہیں آپریٹنگ سسٹمز کو استعمال کرنے کے لیے ان کو بائی پاس کر دیتا ہے Trojan horse programs written by the penetrator جو بھی پینیٹریٹر ہے چاہے وہ اسپوفنگ کے لیے کسی اور چیز کے لیے کاپیز کرنے کے لیے سینسٹیو ڈیٹا کی وہ ٹروجن ہارس پروگرامز ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور وہ آپ کے نیٹ ورک پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ تمام گفتگو ہم نے آج کی ویب سیکیورٹی کا مسئلہ ڈسکس کرنا شروع کیا اسی گفتگو کو ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ